چلیے صاحب کوئی اور صاحب جی کون جی آپ داڑھی کا جو ہوٹوں کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے ہے اسے ہاں۔ کٹوانا صحیح ہاں، نہیں بالکل صحیح نہیں اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں ریش بچا یہ جو ہے نا یہ یہ داڑھی کا حصہ ہے اس کو کٹوا لیتے ہیں بہت سارے حضرات تو پورا ڈیزائن بنا دیا یہاں تک گول ایسے کر کے بناتے اللہ ابو البرکا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہنے لگے لوگ ایسے داڑھی بناتے ہیں جیسے جھالر ہوتی ہاں تو بھائی داڑھی کو داڑھی کے طریقے سے رکھیں کہ یہ جو ہے لہیا اس ہڈی کو کہتے ہیں یہ اس پر بالوں کا ہونا ضروری ہے یا یہ جو ہے یہاں سے اگر کاٹ لیں خط بنا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ داڑھی کا حصہ ہے ہاں کوئی بال اگر ایسا بڑھ گیا جو منہ میں جا رہا ہوں آپ کو پریشان کر رہا ہوں اس کو دو چار بالوں کو لینے میں یعنی اس کو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ داڑھی کا حصہ ہے اور یہ داڑھی میں شمار ہوتا